بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں اور مجاہد ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چودہ سو اکتالیس ہجری کا رمضان ہے یہ سال میں جو بارہ مہینے ہوتے ہیں ان میں رمضان کا مہینہ بہت ہی اجر و ثواب کا اور عزت و احترام والا مہینہ ہے اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے اسی بنا پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں دوسری کتابوں کا مطالعہ بھی کم کر دینا چاہیے اسلامی کتابوں کا مطالعہ بھی کم کر دینا چاہیے قرآن کریم کا مطالعہ قرآن کریم کے تفسیر اور ترجموں کا مطالعہ کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے یعنی یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے یعنی دوسری جائز اسلامی کتابوں کا مطالعہ بھی کم سے کم کر دینا چاہیے اب آپ ذرا سوچیں ان لوگوں کے اعمال کے بارے میں اقوال کے بارے میں جو کہ بےحدہ بغیر کسی فائدے والی چیزوں میں مصروف ہیں دور حاضر میں ہمارے زمانے میں یہ موبائل نام کی جو بلا آئی ہوئی ہے یہ کورونا وائرس سے بھی بڑی بلا اور آفت ہے اس کا صحیح استعمال کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں اکثر لوگ وقت ضائع کرتے ہیں ویسے ہی موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے بٹن دبائے جا رہے ہیں کبھی اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں کبھی اس فلم کو دیکھ رہے ہیں وقت ضائع کرنے کا ایک مشغلہ اور بہانہ ہے اس بلا پر دوسری بڑی بلا اس وقت مسلط ہوتی ہے جب انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہو موبائل بھی ہاتھ میں ہے انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے بس پیکج کروا لیا اور لگے ہوئے ہیں کبھی کس دنیا میں اور کبھی کس دنیا میں فیس بک کے نام سے فحش بک نامی ایک بہت بڑا سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہر قسم کی چیزیں زیر ناف ثقافت سے جن کا تعلق ہے اسے جوان نوجوان بوڑھے حتیٰ کہ دین اور علم سے نسبت رکھنے والے بھی دیکھتے ہیں جس میں نہ محرم کا کوئی خیال ہے نہ نہ محرم کا کوئی خیال ہے نہ پردے کا کوئی تصور ہے اور اور اور بہت ساری باتیں ہیں اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں رمضان المبارک میں واٹس ایپ ٹیلی گرام اور دوسرے رابطوں کے بجائے اللہ جل جلال سے رابطہ قائم کرنے کے لیے اپنے نیٹ ورک کو مضبوط سے مضبوط کرنا چاہیے لوگوں کو تھری جی فور جی کی پریشانی اور غم لاحق ہے ہمارے جو سلف تھے ہمارے جو بزرگ تھے ان کو اللہ تعالی سے تعلق قائم کرنے کا غم ہوتا تھا آپ علماء کرام کے بزرگان دین کے واقعات کو پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح رمضان گزارا کرتے تھے رمضان کے مہینے کو بعض لوگوں نے سونے کا مہینہ قرار دیا ہوا ہے روزہ رکھا سو گئے ظہر کی نماز تک سوتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد پھر ادھر ادھر کی الا بلا گپ شپ لگانے کے بعد پھر سو گئے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں یعنی سونے کو نیند کو گناہوں سے بچنے کا ایک بہانہ انہوں نے بنا دیا ہے حالانکہ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے محرومی ہے اتنا عظیم مبارک مہینہ آپ کے سامنے موجود ہے اور اللہ معاف فرمائے مختلف قسم کے مشغلوں میں بیکار چیزوں میں بیہودہ باتوں میں ہمارے مسلمان مرد عورت بچے جوان نوجوان بوڑھے اللہ معافی کا معاملہ فرمائے مصروف ہیں ہمیں اللہ تعالی کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے اپنا تعلق اور رابطہ مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام نے تین دعائیں کی ہیں جبریل علیہ السلام بد دعا کرتے تھے پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام آمین کہتے تھے ان میں سے ایک بد دعا یہ ہے کہ تباہ وہ شخص جس کو اپنے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ملے لیکن وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو ایسا شخص تباہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا دوسرا شخص وہ ہے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے لیکن وہ اللہ کو راضی نہ کر پائے علیہ السلاۃ وسلام نے اس کی تباہی کی بدعا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تو یہ کتنی خطرناک بات ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں موبائل اور ادھر ادھر کی بےحدہ چیزوں سے اور انٹرنیٹ وغیرہ سے زیادہ سے زیادہ دور رہنے کی کوشش کریں قرآن کریم جو کہ اللہ جل جلال کی طرف سے ہماری طرف ایک عظیم پیغام اور میسج ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں عجیب عجیب آفتوں میں اس وقت مسلمان مبتلا ہیں تراوی کی بات کی جائے تو دس صورتوں والی تراوی پڑھ کے جلد از جلد جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالی کی عبادت اور اللہ تعالی کی محبت سے جان چھڑانے کی یہ کتنی خطرناک بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ رمضان جو ہے قرآن کریم کا مہینہ ہے اس لیے ہمیں قرآن کریم کو ضرور بضرور تراوی میں اور عام تلاوت میں ختم کرنا چاہیے ایک بار تو ضرور ہی ختم کرنا چاہیے ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان میں اکسٹھ مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے دن میں ایک ختم رات کو ایک ختم یعنی تیس دن میں تیس راتوں میں ساٹھ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے اور تراویح میں ایک ختم اکسٹھ ختم اس طرح امام صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہم جو کہ ان بزرگوں کے نام لیوا ہیں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح بندوں میں سے بنائے رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کے ساتھ رابطہ اور تعلق قائم کرنے کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ان وقتوں کو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک کی برکتوں رحمتوں نعمتوں اور سعادتوں کا ہمیں مستحق بنائے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته